ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار وغيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله في البخاری صحیح كما قال صلی اللہ علیہ ولی وسلم آج ہمارے اس دور میں گناہ کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا انتہائی مشکل گناہ کرنے والوں کو باقاعدہ حکومتی سپورٹ ہوتی ہے اور بہت حد تک معاشرے کی بھی سپورٹ ہوتی ہے اور کھلی چھٹی اور اجازت بھی آپ نے کہیں ڈرامہ کروانا ہو یا شریعت کی خلاف ورزی میں کوئی بھی پروگرام تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوگی اور اگر نیکی والا کام کرنا ہو تو سو سو رکاوٹیں درمیان میں آتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں گناہ کرنے والے معزز سمجھے جاتے ہیں جو جتنا بڑا رب کا دشمن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ معاشرے میں اسے عزت والا کہا جاتا ہے اور نیکی کرنے والے بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں اور ندامت کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بہت حد تک احساس کمتری کا شکار بھی آج ہر شخص میں اور ہر قوم میں اور تقریباً ہر خاندان اور قبیلے میں اور معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی رنگ میں انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی بغاوت کر رہا ہے اور یہ اللہ کا حوصلہ ہے وہ چاہے تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑے وہ چاہے تو گناہوں کی ایسی سزا دے کہ دنیا میں کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہ آئے بھلا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اللہ واللہ اللہ کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اف امن اہل القرا ہوں باسنا بیاتم وهم نائمون اب امن الحلقرا أن يأتيهم باسونا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر مکر اللہ کیا یہ لوگ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ چاہے تو رات کو عذاب لے کے آئے اور یہ سوئے ہوئے ہوں اللہ چاہے تو یہ دن کے کام کر رہے ہوں اور اللہ عذاب لے کے آئے اور تباہ و برباد کر دے رب کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انسان کی دیدہ دلیری دیکھو کتنے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں ان سے سوال کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ کو ایسے ہی منظور ہے کیا اللہ کو گناہ پسند ہے کیا اللہ نے ہمیں گناہ کے لیے پیدا کیا ہے ہاشا وک اللہ اللہ رب العزت نے گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کو کیوں وما نبعث رسولا ہم پیغمبر بیچتے ہیں ہم رسول بیچتے ہیں رہنمائی کرنے والے اگر اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ کتابوں کو نازل کیوں کرتا اللہ قرآن مجید کو نازل کیوں کرتا اللہ نے اگر انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے کیوں ڈراتا اللہ دوزہ کی آگ سے کیوں ڈراتا کہ وہ بڑی خطرناک ہے وہ بڑی گرم ہے اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے لیکن انسان کی غفلت دیکھ لو جس کو اللہ نے اس کا دشمن قرار دیا اسی سے دوستی ہے بھلا دشمنوں سے بھی دوستی لگائی جاتی ہے ان لکم شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو شیطان سے ہماری دوستی بڑی جلدی ہو جاتی ہے اور رحمان سے دوستی کتنے مہینے لگ جاتے ہیں اور سال گناہ کے لیے کہو تو فوراً کرنے کے لیے تیار اور نیکی کے لیے کہو تو کل کے اور پرسوں کے بہانے شیطان سے دوستی پکی ہے نشا لگ گیا ہے تو چھوٹتا نہیں نشے کی عادت پڑ گئی ہے تو دور نہیں ہوتی جوے کی عادت پڑی ہے تو ختم نہیں ہوتی سود کھاتا ہے تو باز نہیں آتا اللہ رب العزت کی دوستی کچی ہے اور شیطان کی دوستی پکی ہے حالانکہ شیطان حاسد بھی ہے حسد کرنے والا بھی اور ہمارے باپ آدم علیہ سلاطو السلام کو سجدہ نہ کرنے والا بھی اور جنت کے اندر ورگلانے والا بھی اور شیطان نے قسم کا کے کہا تھا اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا میں ان کو ورگلانے کی کوشش کروں گا شیطان بے وفا ہے صورت ابراہیم میں آتا ہے قیامت کے دن وقال الشیطان لما قضی ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتو کہے گا شیطان کہ رب نے بھی وعدہ کیا تھا اور رب کا وعدہ سچا تھا میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا آج مجھے نہ الزام دو تم میری بات نہ مانتے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے شیطان خود کہے گا تم بھی چلو جہنم میں اور میں بھی چلوں گا جہنم میں اس شیطان سے ہماری دوستی ہے اس شیطان سے ہمارا یرانہ ہے دکھ تو یہ بھی ہے کہ آج گناہ بڑے ہو رہے ہیں آج نافرمانی بڑی ہو رہی ہے آج بغاوت بڑی ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ گناہ کا احساس بھی نہیں گناہ کا غلطی کا نافرمانی کا رب کی بغاوت کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کیا گناہ کرنے کے بعد کوئی آنکھ روئی کسی آنکھ سے آنسو کبھی نکلے کیا میری بہن جب بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے تو کیا کبھی اس کو شرمندگی ہوتی ہے کیا وہ واپس آ کے گھر روتی ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے کیا نماز چھوڑنے والا ایک مرتبہ فجر کی نماز بعد چھوڑنے والا اگر گھر میں بیٹھ کے روتا کبھی دوبارہ نماز نہ چھوٹتی ایک مرتبہ حرام کام کرنے والا روتا نشہ کر کے روتا اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے کبھی گنا دوبارہ نہ ہوتا ہمیں تو چاہیے تھا ہم نیکی کے نہ ہونے پہ روتے کہ آج میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا آج میں اللہ کو یاد نہیں کر سکا آج میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا میری آنکھوں سے آنسو بہتے میری جماعت سے نماز چھوٹ گئی ہے آج میں نے رب العزت کو یاد نہیں کیا ہے آج میں درود ابراہیم نہیں پڑھ سکا ہوں گناہوں پہ اتراتے اور فخر کرتے ہیں گناہ اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی ہے آج گناہ کرنے والے دلائل رکھتے ہیں اپنے پاس جاہلیت کے دلائل پیش کریں گے جھوٹے دلائل پیش کریں گے اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو چھپانے کے لیے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کو سہارا دیا جاتا ہے جھوٹے مکر اور فریب کا اور بہانے بنائے جاتے ہیں میری مجبوری اس وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں میرے مسائل ہیں آپ کو پتا نہیں میں مجبور ہوں سود کھانے پہ جوا کھیلنے پہ نشہ کرنے پہ بے پردہ گھومنے پہ مجبور نمازیں چھوڑنے پر مجبوریوں کے بہانے میرا علاقہ اس طرح کا تھا میری زمین اس طرح کی تھی قرآن مجید میں آتا ہے جب فرشتے انسان سے کہیں گے کہ تم نے گناہ کیوں کیے تو انسان کہے گا وہ زمین اس طرح کی تھی وہ علاقہ اس طرح کا تھا تو کہا جائے گا علم تکن ارض اللہ واسعہ فتح کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو نے ہجرت کیوں نہیں کی تھی دکھ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف و یکالی کیا آج ہمارے اندر مومن والی بات ہے ہر بندہ صحیح بخاری کے اس حدیث کے مطابق عبداللہ ابن مسعود کے قول کے مطابق ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اپنے آپ کو چیک کرے مومن کی نشانی یہ ہے اس سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے یہاں تو پہاڑ پہاڑ کتنے گناہ ہوتے ہیں اور نہ کوئی ترلا نہ کوئی منت نہ کوئی آجزی نہ کوئی انکساری چھوٹا سا گناہ مومن سے ہو جائے تو سمجھتا ہے ابھی پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا چھوٹا سا گناہ چھوٹی سی نا فرمانی ابھی پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا میں تہس نہس ہو جاؤں گا میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ اور جو فاجر ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے نافرمان ہوتا ہے اس کے دل میں کیا ہوتا ہے مکھی ناک میں بیٹھی میں نے اڑا دی یہ یہ یہ گناہ ہے ہے کام تو چھوٹا سا گناہ ہے دنیا دنیا بڑی بڑی گناہ کرتی کرتی ہے ہے نافرمانی میں تو اتنا بڑا گناہ گار نہیں ہوں شیطان بڑا ہے دجال بڑا ہے اپنے دل کو بہانے دیتا ہے کون ہے جو گناہ سے بجتا ہے میں گناہ کر لوں گا تو کیا حرج ہے میں کل توبہ بھی کر لوں گا اتنے بہانے انسان پیش کرتا ہے اس کو نہیں پتا کہ شاید توبہ کا وقت ہی نہ ملے کتنے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں کتنے گناہ ہیں کتنی نافرمانیاں ہیں کتنی بغاوتیں ہیں جو رب العزت کی ہو رہی جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ اسباب وہ علامات وہ اشیاء جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے معاف کرنا میری بہنیں زیادہ تر بہنیں درس سننے آئی ہوئی ہیں دل میں جذبہ بھی ہے ایمان بھی ہے خواہش بھی ہے الحمدللہ جنت کا شوق بھی ہے جہنم سے بچاؤ بھی ہے یہ تو ماشاءاللہ خوش قسمت مائے بہنے ہیں عمومی طور پر میں گفتگو کرتا ہوں گناہ میں بہت زیادہ حصہ عورت کا ہوتا ہے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما ترکت بعدی فتنہ میری امت میں سب سے بڑا فتنہ میرے بعد جو ہوگا وہ عورت کا فتنہ ہوگا عورت اگر گھر میں بیٹھ جائے عورت اگر بے پردگی کا اظہار نہ کرے عورت اگر شریعت کی مخالفت نہ کرے عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرے چغل خوری نہ کرے قامت کو تنگ نہ کرے گھر میں مسائل نہ بنائے جھوٹے مطالبے نہ کرے کتنے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے عورت گناہوں کا بہت بڑا سبب ہے اللہ جو دیندار عورتیں ہیں دیندار بہنیں ہیں وہ نیکی کا سبب بھی بن جاتی ہیں وہ خیر کا سبب بھی بن جاتی ہیں ورنہ عورت اپنا محاسبہ کرے کہیں میری وجہ سے میرے گھر میں گناہ تو نہیں آگے کہیں میری وجہ سے میرے بچے گناہ گار تو نہیں بن گئے کہیں میری وجہ سے میری اولاد نافرمان تو نہیں بن گئی دوسرا سبب گناہوں کا دولت مال پیسہ پیسے کی وجہ سے پیسے کی حوث کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں رشوت کا گناہ پیسے کی وجہ سے کرپشن کا گناہ پیسے کی وجہ سے سود کا گناہ پیسے کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا پیسے کی وجہ سے نشہ بیچنا پیسے کی وجہ سے گندی کی دکانیں پیسے کی وجہ سے سارے گناہ پیسے کی وجہ سے دولت کی وجہ سے ایمان بیچا جاتا ہے عقیدہ خراب کیا جاتا ہے بدعت کا سیلاب برپا ہوتا ہے اس پیسے کی حوث کی وجہ سے عہدے کی حوث کی وجہ سے آپ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فتنہ قرآن مجید میں آتا ہے تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی تمہارے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گی اور آپ نے فرمایا میری امت کے لیے دو چیزیں اتنی زیادہ نقصان دہ ہیں اتنی زیادہ چیزیں نقصان دہ فرمایا اتنا نقصان نہ کریں گی میری امت کا اتنا زیادہ نقصان ایک بکری کا دو بھوکے بیڑیے کرتے ہیں بھوک لگی ہو دو بیڑیے بکری کو چیر پھاڑ کر دیں گے فرمایا میری امت کا نقصان دو چیزیں اس سے زیادہ کریں گی ہرس المالی للمرعی و شرف الدین مال کی ہرس مال کی حوث اور عہدے کی کرسیوں کی لڑائی عہدوں کی لڑائی آج کل بہت ہو رہی ہے آج کل عام لڑائی ہے اس لڑائی کی وجہ سے کیا دیندار تو کیا دنیا دار اس لڑائی میں پسے ہوئے عہدہ میرا تمغہ میرا میرا سند میری ڈگری میری اتنے مسائل میں گناہ کا بہت بڑا سبب یہ بھی بنتا ہے اسی طرح یہ نفس امارہ ان امارا لامارہ تم بسو یہ انسان کا نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے شیطان کو ابلیس کو گمراہ کیا تو اس کے نفس نے یہ نفس انسان کو ترغیب دیتا ہے گناہ کی گناہ کی طرف جانے کی وہاں پہنچنے کی گناہ کو تلاش کرنے کی اس پر قابو پانا ہے کل ہمارا موضوع ہی یہی تھا کہ اپنے دل کی صفائی کرنی ہے اللہ رب العزت سے دعا بھی ربنا لا تذک قلوبنا بعد از حدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوحاب یہ دعا پڑھنی ہے یا مکلب القلوب ثبت قلبی ربی اللہ دینک یہ دعا پڑھنی ہے یہ انسان کا نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے چوتھا بڑا سبب انسان کو گناہ کی طرف لے کے جانے والی چیز شک شبے والی چیزیں ہیں مشکوک حدیث میں و و والحرام وما بینہما امور مشتبہات لا من الناس حلال بھی واضح حرام بھی واضح کچھ چیزیں درمیان میں شک شبے والی ہوتی ہیں جو ان میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے یہ جی مکرو ہے یہ جی اتنا حرام نہیں ہے یہ چھوٹا سا گناہ ہے آہستہ آہستہ انسان گناہ میں پہنچ جاتا ہے فرمایا فمانی تک شبہات جس نے اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیا شک شبے والی چیزوں سے بچا لیا فقد استبرا لدین ہی و اس نے اپنی عزت کو بچا لیا مال کو بچا لیا جان کو بچا لیا اصل میں وہ اپنے گناہوں سے بچ گیا وہ نافرمانیوں سے بچ گیا گناہوں کا پانچواں بڑا سبب سب سے بڑا سبب یہ بھی ہے کیوں گناہ کرتا ہے انسان اللہ غفور الرحیم ہے اللہ غفور الرحیم تو ہے مگر بھول کے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی نافرمانی ہوگی زد نہیں ہٹ درمی نہیں یہاں تو زد ہو رہی ہے یہاں تو ہٹ درمی ہو رہی ہے یہاں تو نافرمانی ہو رہی ہے یہاں تو بغاوت ہو رہی ہے بار بار گناہ ہو رہے ہیں اس پروسے پہ اللہ غفور الرحیم ہے اللہ کی صفت کا غلط استعمال کرنے والا یہ انسان گناہوں میں گستا جاتا ہے دلدل میں جاتا ہے اور پھر گناہوں سے باز نہیں آتا گناہ کرنے کا چھٹا بڑا سبب جہنم بڑی دور ہے قیامت بڑی دور ہے موت بڑی دور ہے قریب انسان کو عذاب نظر آئے نا قریب انسان کو آگ جلتی نظر آئے سانپ نظر آئے بچھو نظر آئے تو بچ جاتا ہے دوڑتا ہے بھاگتا ہے بس نہ جاؤں پولیس کو دیکھ لے ڈر جائے گا ہاں پولیس کو دیکھ کے ڈر جائے گا چودھری کو دیکھ کے ڈر جائے گا گناہ نہیں کرنا مسئلہ بن جائے گا مگر کہتا ہے اللہ تو بڑی دور ہے جہنم تو بڑی دور ہے آنکھ تو بڑی دور ہے قبر کا عذاب تو بڑا دور ہے اس کو نہیں پتا ان بخشا رب کلا شدید رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کو نہیں پتا ان نہ ہوں یار نہ ہوں بعیدہ و نہ قریبا لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت بڑی دور ہے اللہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑی قریب ہے جس وقت انسان کی موت آ جائے اس کی تو قیامت آ گئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے ایک سانس آیا ہے پتہ نہیں دوسرے نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے کتنے گناہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کتنی نافرمانی ہے غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے سجدے ہو رہے ہیں قیام ہو رہا ہے رکوع ہو رہا ہے اللہ کے حکم میں غیروں کو حکمران بنایا جا رہا ہے شرک ہو رہا الوحیت میں ربوبیت میں اسماء و صفات میں اللہ کے علاوہ کس کس کی پوجا یہ انسان کرتا ہے ڈالر کی امریکہ کی یہودیوں کی صلیبیوں کی ہندوؤں کی اپنے نفس کی کرسیوں کی پوجا کرتا ہے اللہ کا در چھوڑ کے کس کس کو الہ بنایا ہوا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کے محمدی ورلڈ آرڈر کو چھوڑ کے ہم کس کس کے نظام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم کس کس کو اپنا مقتدا سمجھے ہوئے رہبر سمجھے ہوئے رہنما سمجھے ہوئے اللہ کے آمینہ کے لال علیہ السلام کی قیادت کے بعد رہبری کے بعد رہنمائی کے بعد حدیث کے بعد کسی اور کی حاجت رہتی منافقت کا گناہ ہو رہا ہے دھوگلی پالیسیاں چلتی ہیں باہر سے کچھ اندر سے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں مکر ہوتے ہیں خیانتیں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں نماز چھوڑنے کا گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے واقی ولا والا من مشرقی نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ نماز چھوڑی جاتی ہے پرواہ تک نہیں ہوتی احساس تک نہیں ہوتا حالانکہ ترک سلاد کفر ہے ترک سلاد شرک ہے ترک سلاد بہت بڑا جرم ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں اور گناہ تو گناہ سمجھے جاتے ہیں مگر نماز کے چھوڑنے کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے نماز کے درد کو کوئی نافرمانی سمجھتا ہی نہیں دیکھ لو مسجدوں میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے جاتے ہیں اور سوت رت بس چکا ہے ہمارے معاشرے میں اتنا خطرناک گناہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے فادن بحرب من اللہ و رسول سود خور رب سے جنگ کر رہے ہیں حدیث میں آتا ہے لعن اللہ واکل الربا وموکلا وکتبا وشاہدی سود کو لکھنے والا گواہی دینے والا کھانے والا اور کھلانے والا سب پر رب کی لانت درہم الربا یا الرجل اشد من ستم و دنیا ایک درہم سود کا کھانے والا بڑے شوق سے بینکوں سے لون لیا جاتا ہے بڑے شوق سے کاروبار ہو رہے ہیں سودی ایک درہم کھانے والا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے چھتیس مرتبہ زنا سے بھی بدتر ہے سود کے ستر سے دروازے ہیں فرمایا کم سے کم سود کا دروازہ این کی رجل اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے اتنا خطرناک گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے سود کی لانت موجود ہے اور بدکاری کے اڈے کھلے بدکاری کے کےڈے کھلے ہر گلی نکر موڑ بازار میں زنا کی دعوت دینے والے زنا کے رستے بدکاری کے رستے عام کھیلا جا رہا ہے ہر گیم پہ جوہ ہر بات پہ جوہ ہر چیز پہ جوہ نمبروں کا جوا گیم کا جوا کھیلوں کا جوا جوا لگا ہوا ہے حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں منع فرمایا شیطانی عمل بتایا ہے نشہ عام ہے کہیں سگریٹ کا ہے کہیں پان تمباکو والا کہیں نسوار کا ہے کہیں ون ٹو ون کا ہے ہیرون چرس کا ہے شراب کا ہے دکانوں پہ بک رہا ہے سب کچھ اور آج کا انسان سب کچھ کر رہا ہے اور اسے ڈر تک نہیں لگتا آج کا انسان اتنے گناہوں میں پڑا ہوا ہے اتنی نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے ظلم کرنے والا انسان کیسے وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ظالم کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ فلسطین انسان ہوگا ظالم پلاٹوں پہ قبضہ زمینوں پہ قبضہ مکانوں پہ قبضہ یتیم کا مال کھائے گا حرام کمائے گا رب کی نافرمانی کرے گا حرام بیچنے والا حرام بیچنے میں تعاون کرنے والا کتنے گناہ ہیں تو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اخلاقیات کے گناہ دیکھ لو بد اخلاقی عروج پر ہے بد اخلاقی عام ہے اسی طرح معاملات کے گناہ دیکھ لو شادیوں پہ بینڈ باجا رقص موسیقی ویڈیو بنائی جاتی ہے بے پردگی سارا گندا ماحول یہ مسلمان کا گھر ہے یہ مسلمان کی پہچان ہے تہذیب دیکھ لو تمدن دیکھ لو ثقافت دیکھ لو کلچر دیکھ لو ہمارا کس کا ہے ہندوؤں کا من تشبہ بے آمینہ کے لال اسلام کا فرمان ہے جس نے کسی قوم کی مشابت کی وہ ان میں سے ہو گیا اور ابن ماجہ کی حدیث ہے فہاشی عام ہے اریانی عام ہے جس قوم میں فہاشی آ جائے وہ اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے بے پردگی اریانی فحاشی ہماری بہنیں کپڑے پہنے ہوتی ہیں مگر وجود نظر آ رہا ہوتا ہے چھپانے والی چیزیں ظاہر کیے ہوئے عام ہو گئی ہے عام ریانی ہو گئی ہے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے ناپ تول میں کمی ہے زکاط دی نہیں جاتی حساب و کتاب سے اور ریاکاری اور دکھاوا سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی جھوٹے شہید سے جھوٹے کاری قرآن سے اور جھوٹے سخی سے کس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا ہاں رب کے لیے جو کرتے ہیں وہ شہادت بھی قبول ہے وہ سخاوت بھی قبول ہے وہ کراط بھی قبول ہے اور جو دکھاوے کے لیے کریں سب سے پہلے جہنم کی آگ بڑھکائی جائے گی ابو حریرہ رضی عنہ سے کہا گیا تھا نا ابو حریرہ وہ حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے سنی ہے تو کہا اچھا وہی حدیث سناتا ہوں احدث و کبھی حدیث سمعتو عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے دوبارہ پھر وہی بات بے ہوش پھر وہی بات بے ہوش پھر یہ حدیث سنائی سب سے پہلے جہنم کی آگ ان سے بڑھکائی جائے گی الٹے منہ پھینکے جائیں گے میرا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رو رہے ہم کس باغ کی مولی ہمارے کتنے گناہ گنا ممن تگا سر الحیات الدنیا تبوت بنا ہوا سرکش بنا ہوا زدی بنا ہوا کہو نماز کا نہیں کہو داڑی کا نہیں کپڑا ٹکنوں سے نیچے داڑی رگڑ کے مونڈے گا یہ ایمان ہے یہ ثقافت اسلام کی ہے یہ کلچر اسلام کا ہے کس نے کہا کچھ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں کچھ خفیہ گناہ کر رہے ہیں کل امتی معافن المجاہرین سب کو معافی ہے مگر اعلانیہ گناہ کرنے والے سب کو لرکار کے گناہ کرنے والے اونچی واز میں گانے لگانے والے دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والے باجے بجا کے دوسروں کو پریشان کرنے والے فرمایا ان کو معافی کیسے ہے رات کو چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلم دیکھی تھی اور ابو دعوت کی حدیث لَعَلَمَنَّ أُمَّتِي سب سے زیادہ ڈرانے والی حدیث ہے کہا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں قیامت کے دن تہامہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے فیا جالو اللہ منصورا رب ان کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا ان کے سارے سکے کھوٹے ہو جائیں گے ساری دولت بیکار ہو جائے گی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی پوچھا سوبان نے وہ کون بد نصیب ہیں ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی خلو بے محارم اللہ انتہا کوہا بظاہر میں بڑے نیک بنے پھریں گے دنیا والوں کے سب نے بڑے نیک مگر جب تنہا ہوتے تھے اکیلے ہوتے تھے تو رب کی حدوں کو توڑ دیتے تھے کفر سے یرانہ آج ہے کافروں سے دوستیاں ہیں کافروں سے تعاون کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کے خلاف اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں حدود اللہ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں نظام اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ نہیں اور دین سے برتا جاتا ہے بے رخی برتی جاتی ہے نہ سیکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے نہ عمل کیا جاتا ہے کہو قرآن پڑھے کہو حدیث پڑھے نہیں اور اللہ کے حکم کو اللہ کے وعدوں کو توڑا جاتا ہے آج کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی شریعت سے دور اللہ کی شریعت سے باغی حکم اللہ کو نافذ کرنے کوئی نہیں دے گا جن کو تم سمجھتے ہو نا کہ بڑی آزادیاں ہیں بڑی جمہوریت ہے بڑا کھلا ماحول ہے کہ جو مرضی کرے کوئی پابندی نہیں ہے آپ مارکیٹ بنا سکتے ہیں پلازا بنا سکتے ہیں آپ فیکٹری کھول سکتے ہیں کارخانہ بنا سکتے ہیں آپ فلاحی انسانیت کا کام کر سکتے ہیں خدمت انسانیت کا کام کر سکتے ہیں جتنے کام چاہو کر سکتے ہیں مگر آپ کہو کہ میں اپنے خطے علاقے میں اللہ کا قانون نافذ کروں آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا حدود نافذ کرو کوئی نہیں کرنے دے گا چور کا ہاتھ کاٹو کوئی نہیں کرنے دے گا بدکار کو سنسار کیا جائے کوئی نہیں کرنے دے گا یہ باطل یہ ظالم گندے نظام آپ کو اسلام نافذ کرنے نہیں دیں گے آئیے گناہوں کی دنیا ہے ہمارے گھروں میں چگل خوریاں چھوٹی باتیں فریب دھوکے ملاوٹ سب کچھ ہو رہا ہے ان گناہوں کی سزا بڑی خطرناک ہے جو اللہ رب العزت نے بتائی ہے سب سے پہلی بات شیطان ایک سجدہ چھوڑا تو شیطان بن گیا ابلیس ایک سجدہ چھوڑا تو شیطان بن گیا اور ہم ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم کتنی اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے کہا گیا لا تقرب من الظالمين اس درخت کے قریب نہ جانا ظالموں میں سے ہو جائیں گے اتنی سی خطا ہوئی جنت سے نکال دیے گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے اس کو بار بار سمجھایا جائے پھر بھی نہ سمجھے جو بار بار نصیحتیں کی جائے پھر بھی نہیں سمجھتا اللہ کہتے ہیں ایسے ظالموں سے ہم انتقام لیں گے ایسے ظالموں سے انتقام وَلَنُزِيكَنَّهُمْ عَذَابِ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں سلاب ہیں زلزلے ہیں بڑے بڑے عذاب تو پیچھے ہیں باغ والوں کو یاد کرو راتوں کو کیا منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ صبح کسی غریب کو قریب بھی باغ کے آنے دینا نہیں رات کو انسرے کو اٹھا رہے تھے صبح صبح اٹھو اٹھو صبح صبح سارے اپنے باغ کا پھل لے آئے جانے لگے تو باغ نظر نہیں آتا تو کہنے والے نے کہا کہیں رستہ تو نہیں بھول گئے کہا رستہ نہیں بھولے بل نہ ہم بونا ہی ہو گئے جڑ سے اکھیڑ دیا گیا تھا الحاق کا ملحاق کا کا کا ملحاق کذب السمود و آدم بلکہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما آدل فأهلكوا بريح سرسر آتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هزوما فترى القوم فيها سرا كأنهم أجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية قوميات فاما سمود بالطاغیہ قوم سمود جاؤ مدائن صالحہ سعودی عرب کے اندر جا کے دیکھو پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے مکان اونچے اونچے محل بڑی تگڑی طاقتور قوم تھی اللہ نے ان سرکشوں کو چیخ کے ذریعے سب کو تباہ کر دیا برباد کر دیا وہ اما آد عاد قومی آد حود علیہ السلام کی قوم یخ ٹھنڈی ہوا آئی سبع لیال و سمانیت ایام طوفان آئے سات راتیں آٹھ دن کہا ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا کھجور کے لمبے تنے کی طرح ختم ہو گئے تھے الم تر کئی ففال ربو کا بیات ارم ذات المات اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد کہاں ہے قومی آد قومی سموت قوم لوت کو زمین سے اٹھایا گیا اتنا زور سے نیچے مارا گیا کہ نیچے سے پانی نکلایا دن سا دیئے گئے فَكُلَّنَ خَذْنَا بِذَنْبِ وَمِنْهُمَنْ اَرْسَلْنَا لَيْهِ حَاسِبَا وَمِنْهُمَنْ اَقَذَتْهُ سَيْحَا وَمِنْهُمَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمَنْ اَقْرَقْنَا اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے ہر ظالم کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا بعض کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی اور بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا اور بعض کو چیک نے پکڑ لیا کہاں ہیں وہ سارے انہی بستیوں میں تم رہتے ہو کہ تمہیں کوئی عبرت نہیں آتی کیا کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا ہمارے ساتھ بھی کل کو یہ نہ ہو جائے مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا باغ میں کسی نے توبہ کی چند دن توبہ ہوئی مسجدوں میں رش پڑا پھر وہی کام مظفر آباد میں دیکھ لو بالا کوٹ میں دیکھ لو گاڑے لگے فلمیں وہاں بورڈ لگا ہے زندگی پھر مسکرائے گی اور رب کو چیلنج کرتے ہو رب کی بغاوتیں رب کی نافرمانیاں اللہ نے زمین میں درسا دیا تو نیلم پہاڑ نیلم دریا میں پہاڑ گر پڑا تھا نیلم بند ہو گیا تھا رب چاہے تو پہاڑوں کو ہلا دے رب چاہے تو دریاؤں کو بہا دے رب چاہے تو سمندر ہر رات سمندر اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ اجازت دے تو نیچے آ کے پانی باہر نکال کے پوری دنیا کو ڈبو دے تیری مخلوق کو گرو کر دے سمندر اجازتیں مانگتا ہے کتنے گناہ ہمارے کتنی نافرمانیاں ہماری جو گناہ کرتا ہے علم سے محروم وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ امام شافی رحمہ اللہ امام مالک کے بس پڑھنے آئے تھے تو مالک ابن انس نے کہا تھا رحمہ اللہ نے عرف وجہی کا نورا فلا تطفیہ بالمحسیہ شافی میں تیرے چہرے پہ نور دیکھ رہا ہوں کئی گناہ کر کے اسے بجھا نہ دینا اور اپنے استاد وقی بن جرہ سے کہتے ہیں شکو تو الہ وقی سوا حفظی فارشدنی الہ ترک المعاسی فقال لی ان العلم نور ونور العلم لا یوتل آسی میں نے اپنے استاد محترم سے کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے تو میرے استاد نے کہا بیٹا حافظہ مضبوط کرنا ہے تو گناہ چھوڑ دو علم سے محرومی جو گناہ کرتا ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے نافرمان کو رزق ملتا نہیں مل جائے تو برکت نہیں رہتی کیا مال سے سکون ملتا ہے سکون تو دینے والا اللہ ہے رب کی یاد میں رزق سے محرومی نیکیوں سے محرومی اللہ کی نعمتوں سے محرومی گناہ کرنے والا پھر گناہ کرتا ہے ایک گناہ سے پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور سب سے خطرناک بات گناہ کرنے والے کے اندر حیائی نہیں رہتی إذا لم تستحي فاسنى ما شئت گناہ کرنے والے کے دل میں رب کا خوف ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ پکڑنے والا ہے اللہ سزا دینے والا ہے گناہ کرنے والا پتھر دل ہو جاتا ہے اس پر رب کی لانت پڑ جاتی ہے لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ گناہ کرنے والے کے دل پہ زنگ پڑ جاتا ہے اور دنیا کی سزائیں تو سزائیں ہیں مصروف ہو جاتا ہے کہو دین کا کام کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے نماز پر ٹائم ہی نہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے مسند احمد کے یہ بھی عذاب ہے اور گناہگار کو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اور قبر کا عذاب سب سے خطرناک ہے اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں میں قبرستان قبر کے پاس سے گزرا آپ نے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک چگل خور تھا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا میراج اللہ کے نبی اسلام جن کو عذاب ہوا دیکھا آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ لوگ تھے جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہے تھے اور ان کے منہ میں گرم پتھر ڈالے جا رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے کہا آگے چلیں میں آگے گیا تو تنور تھا اس میں ننگے لوگ جل رہے تھے میں نے کہا یہ کون ہے کہا آگے چلے میں آگے گیا تو دیکھا کچھ لوگوں کے سر گرم پتھر سے کچھ لے جا رہے تھے میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہے کہا آگے چلے دیکھا تو کچھ لوگ کے ہونٹ چیر کے گدی تک لے جائے جا رہے ہیں بار بار یہ عذاب ہو رہے تو مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا اللہ کے رسول جو خون کی ندی میں گوتے کھا رہے تھے اور منہ میں گرم پتھر تھے وہ سود خور تھے اور جو تنور میں ننگے جل رہے تھے وہ بدکار اور زانی تھے اور جو جن کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے وہ تھے جو نمازیں چھوڑ کے سو جاتے تھے اور جن کے ہونٹ چیرے جا رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جو جھوٹی افواہیں پھیلانے والے تھے اور پھر قیامت کے دن کے عذاب فی النار یا لیتنا اتانا اتانا اللہ و الرسولہ جب اللہ کہے گا میرے فرشتوں ان کو الٹے منہ جہنم میں پھینک دو الٹے منہ پھر یا لیتنا اللہ و اتان الرسول کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی جب دو زخمی پھینکے جائیں گے اور قیامت کے دن سزا لا یکلمہم اللہ اللہ کہے گا میں تم سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس سے رب نے کلام نہ کیا اس کا کیا بنے گا میں تمہیں پاک ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تیوس جس کے گھر میں خباستیں ہوتی ہے ماں باپ کا نافرمان کپڑا ٹکنوں سے نیچے کرنے والا جھوٹی قسمیں کھا کے سوتے بیچنے والا اللہ ان سے کلام کرنا ہی پسند نہیں کریں گے احسان کر کے جتلانے والا اور جب ساری دنیا رب کے بندے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے تو اس بد نصیب سے کہا جائے گا انہم کل محجوبور تو اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتا اللہ کا دیدار بھی نہیں کر سکتا دو کے در پھینک دیا جائے گا حدیث قرآن پاک میں آتا ہے وَنَا رَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا معیشت بدحال ہو جائے گی جب ہوتی ہے تو بیماریاں عام ہو جاتی ہیں عام بیماریاں ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ وہ بیماریاں آئیں گی جن کے متعلق تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اور حدیث میں آتا ہے جو کو ناب تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی معیشت خراب کر دیتا ہے سالی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر بادشاہ ظالم مسلط کر دیتا ہے اور جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرتے اللہ رب العزت کے وعدے تو ڈالتے ہیں اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وہ آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے یہ دنیا کی سزائے ہیں اور قیامت کی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْمَا اس گناگار کو اللہ قیامت کے اندھا کر کے اٹھائیں گے کالا رب شرطنی وقد کنت بسیرا اللہ میں تو اچھا بلا دیکھنے والا تھا تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو اللہ کہے گا تو دنیا میں میری آیات کو بھول گیا تھا آج ہم تجھے بلا رہے ہیں جب نافرمانوں کو سانپ کاٹیں گے تب گناہ گاروں کو بچھو ڈسیں گے یاد کرو جہنم کی آگ کو کیا آج قرآن پاک میں تفما صبر رحم النار ان لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے سنتے بھی ہیں اور پھر بھی بات نہیں آتے اذا القو فیہا سمعو لہا شہیق ویتفور اس طرح انسان کیا کہے گا یہ نافرمان کہے گا اللہ رب العزت کا باغی تاغی جہنم میں جب پھینکا جائے گا تو کہیں گے فرشتے المیاتی کم نذیر کہ تمہارے پاس کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا قصور کے رہنے والوں ہمارا کیا ادھر ہوگا ہمارا کیا بہانہ ہوگا علم المیاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ہم نے کہا تمہارے اوپر کوئی چیز آئی نہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے اللہ کے فرمان کو مانتے ہی نہیں تھے انتم اللہ فی ضلال کبیر بڑے بڑے پھرتے ہو مولوی متقی پرہیزگار تم تو گمراہ ہو کپڑے ٹکڑوں سے اوپر کیے ہیں مذاق کرتے تھے داڑھی کو مذاق کرتے تھے جہاد کو مذاق کرتے تھے دعوت کو مذاق کرتے تھے تبلیغ کو مذاق کرتے تھے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے وقالو لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير شیر کاش ہم نے سنا تو ہوتا خوش قسمت ہو میں خوش قسمت تو سنانے آ گیا ہوں آپ خوش قسمت سننے آ گئے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کہیں گے کاش ہم نے سنا تو ہوتا عقل تو کی ہوتی اور پھر کیا ہوگا فاترفو بذنبہم فسوح کر لے اصحاب السعیر مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا کوئی ادھر قبول ہوگا کوئی موقع ملے گا دوبارہ حضا یوم لا ینتکون ولا یوزل نفیات زرور بندہ کہے گا اللہ میرا عذر سن لے اللہ فرمائیں گے آج تمہیں عذر پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا واقفوہم انہم مسئولون ان کو روک لو ابھی ان سے سوال ہونے ہیں خطرناک سوال ہوں گے زندگی کہاں بسر کی بتا عمر کہاں بسر کی جوانی کہاں بسر کی اتنے خطرناک سوال ہوں گے اور قرآن پاک میں آتا ہے سورت المعارج میں آتا ہے یا بد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم دن ببنی یوم دن ببنی وصائبتی واخی وفصیلتی اللتی تووی ومن فی الارض جمعین ثم ینجی اس دن مجرم کہے گا اللہ ایک سودا کر لے مجھ سے کون سا سودا اللہ سودا کر لے لو یفتدی من عذاب یوم ذنب بنی اللہ میری ساری اولاد کو جہنم میں بیچ مجھے بچا لے بت ہی واقعی اللہ میری بیوی کو میں بیچ مجھے بچا لے اللہ میرے بھائیوں کو جہنم میں بیچ مجھے بچا لے انسان کہے گا وہ فصیلت ہلتی تو بھی اللہ میرے سارے خاندان برادری کو میں مجھے بچا لے نہیں بات بنے گی تو کہے گا انتیسواں پارہ سورت المارے ترجمہ پڑھ لینا اللہ پوری دنیا کو جہنم میں بیج مجھے بچا لے کیا اللہ مان لے گا کہ اللہ انہا لذا شبا یہ شولے مارنے والی آگ تیری چمڑی کو ادھیڑے گی چمڑی ادھڑ جائے گی دل پہ آگ ہوگی چہرے پہ آگ ہوگی حدیث میں تو آتا ہے کم سے کم جہنم کا عذاب آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اتنا خطرناک ہوگا کہ دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا ایک دفعہ سانپ دنیا کے اندر پھوک مار دے پوری دنیا جل جائے وہ جہنم کے اندر سانپ اس گناہ گار کو کاٹ رہا ہوگا ڈس رہا ہوگا اس جہنم کے اندر اتنے خطرناک عذاب ہیں گناہ گار ہو معافیا مانگ لو توبہ کر لو استغفار کر لو اللہ کی طرف رجوع کر لو دروازے کھلے ہیں رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کل یا عبادی اللہ زینہ صرف ولا انفسہم لا تکنتو رحمت اللہ رب کے دروازے کھلے حافظ ابن قیم کہتے ہیں بد نصیب ہے اللہ آسمان پہ آتا ہے معافی مانگ یہ لمبی تان کے سویا ہوا ہے کتنی فرمانی کسی کے دروازے پہ جائیں اور ہمیں کوئی نہ بلائے تو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے اللہ آسمان رحمت پہ آئے اور ہم کہے ہم نے نہیں مانگنا ہم نے سوال نہیں کرنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے و توب اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون توبہ کر لو مومنوں فلا پا جاؤ گے و سارعوا الى مغفرۃ من ربکم و جنۃ ارضھا السماوات والارض سچی توبہ کر لو زمین و آسمان سے بڑی جنت مل جائے گی الذين اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذكروا الله عمران چوتھا پارا گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی رب کو یاد کیا اللہ کو یاد کیا ذکر کیا اور گناہ پہ اصرار نہیں کیا ہے رب سے معافی مانگی اور کہا یا اللہ تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے اللہ نے گناہ معاف کر دیا کم اللہ لا لاہو ارے حدیث میں آتا جو سچے دل سے توبہ کرے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ اکبر بندہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے گناہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے تو عادت بنا لی ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کو اتنا تو پتہ ہے نا اس کا کوئی رب بھی ہے جب میرے پاس آ جائے تو میں معاف کر دوں گا کتنا رحیم ہے اللہ کتنا کریم ہے اللہ اللہ من تابا وآمنا عملا صالحا حدیث میں آتا ابن آدم لو بالا ذنوب کانان السما ثم استغفرتنی ابن آدم زمین سے لے کے آسمان تک تو گناہ لے کے آ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگ میں سارے ہی معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی انکا ما داؤتانی ورجوتانی تو میرے پاس آیا ہی نہیں تو نے معافی مانگی نہیں سورت فرقان میں آتا ہے جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کے گناہ صرف معافی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے اللہ کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے اس بندے کو لاؤ میرے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو گناہ پیش ہو رہے ہوں گے بندہ ڈر رہا ہوگا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا میرے کہیں بڑے گناہ نہ آ جائیں میرے کہیں بڑے گناہ نہ آ جائیں اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے چھوٹے پیش کروا کہیں گے میرے فرشتوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالو توبہ کرنے والا ہوگا نیکیوں میں بدل ڈالو نیکیاں بن جائیں گی تو کہے گا میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے وہ یہاں نظر ہی نہیں آ رہے تو اللہ کہیں گے دیکھو پہلے کہہ رہا تھا پیش نہ ہوں اب نیکیاں بنتی دیکھی تو کہتا ہے میرے کچھ بڑے گناہ بھی تھے اللہ تو غفور رحیم ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے آؤ نا سو قتل کرنے والے کو بھی رب نے معاف کر دیا تھا ابھی توبہ نیت کی ہے توبہ کے رستے پہ جا رہا ہے اور گناہ کر بھی لو نیکی کی نیت کرو تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کر لو تو دس کتنی نیکیاں ہیں یہاں آنے کی بیٹھنے کی اور صحیح حدیث ہے تبرانے کی اللہ کی رحمت دیکھو ان صاحب الشمال لینتظر یہ بائیں والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے نا گناہ لکھنے کی ڈیوٹی ہے رب کی رحمت دیکھو بندہ گناہ کر لے یہ چھ گڑیاں گناہ لکھتا ہی نہیں کب یہ توبہ کرے مجھے گناہ لکھنا ہی نہ پڑے رب کی رحمت دیکھو اللہ کا کرم دیکھو ابھی جا رہا تھا فرشتے جگڑنا شروع ہو گئے یہ جہنمی ہے کہ جنتے رب نے زمین فیصلہ کرنے والے نے کہا زمین آپ لو رب نے زمین کم کر دی توبہ والی زمین کم کر دی کہا یہ جنتی ہے رب جس کو معاف کرنا چاہے یاد کرو کعب بن مالک کی توبہ کو جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے پچاس دن کا بائی ہوا وہ جہاد سے پیچھے رہے پچاس دن کا بائی آج ہم ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے نہیں ہم روتے بھی نہیں ہم ڈرتے بھی نہیں ہم معافی بھی نہیں مانگتے پچاس دن کا بائی کاٹ ہوا کافروں کے خاتا ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں ہوتے دیں گے تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی کہا میں نہیں چھوڑوں گا آمینہ کے لال کو مدینہ شہر کو پچاس دن توبہ قبول ہوئی تو کسی نے آواز لگئی کام تیری توبہ قبول ہو گئی کہتے ہیں دنیا کی مجھے خوشی مل گئی میں دوڑتا ہوں اللہ کے رسول کے پاس کر کہا میرا جتنا مال ہے میں سارا رب کی راہ میں خرچ کرتا ہوں توبہ اس عورت کی توبہ یاد کرو تحرنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو مجھے پاک کر دو آپ نے کہا جاؤ کیوں آئی ہو کہا اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہوگی شادی شدہ ہوں کہا جاؤ واپس تیرے پیٹ میں بچہ اس کا کیا بنے گا وہ گئی بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی آگ لگی ہوئی تھی دل کو نہیں مجھے پاک کر دو چھوٹا سا بچہ لے کے آ گئی اس بچے کو کھانا کون کھلائے گا واپس گئی جلدی جلدی اس کو دودھ پلاتی ہے کھانا کھانے کا طریقہ بتاتی ہے عرصہ گزرا تو پھر آ گئی بچے کے ہاتھ میں لکما اللہ کے رسول اب تو بچے نے کھانا شروع کر دیا اب تو توبہ قبول ہو جائے اب تو مجھے پاک کر دو کہا جاؤ اس کو لے جاؤ اور پتھروں سے سنسار کر دو اس بدکارہ عورت کو جس نے توبہ کر لی تھی پتھروں سے سنسار کیا گیا ہڈی پہ ایک پتھر لگا خون کا فوارہ نکلا خون کا فوارہ نکلا تو خالد ابن ولید کی زبان سے لفظ نکلے اور پلید عورت میرے کپڑے بھی پلید کر گئی ہے اللہ کے نبی کو پتا چلا تو کہا محلن یا خالد خالد تو نے اس طرح کے الفاظ کیوں بولے لو قسمت اللہ سبعین من اہل المدینہ خالد اس نے اتنی عظیم و شان توبہ کی ہے مدینہ کے ستر گناہ گاروں پہ اس کی توبہ ڈال دی جائے رب سب کے گناہ معاف کر دے اس مائز کو بھی یاد کرو جس سے گناہ ہو گیا تھا سچی توبہ کی رب نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے کہا اتنی عظیم و شان توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ایک قوم پر ڈالی جائے رب سب کے گناہ معاف کر دے اس ستون سے بندے ہوئے کو بھی یاد کرو چھوٹی سی غلطی ہو گئی مسجد میں آپ نے آپ کو ستون سے باندھ لیا اللہ نے وہ بھی گناہ معاف کر دیا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ ہو اللہ کے نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اسلام کی اسلام قبول کرنے کی ہاتھ پیچھے کر لیا کہا امر ہاتھ پیچھے تم نے کیوں کیا کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کی بڑی مخالفتیں کی کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے خالد ابن ولید نے بھی ایسے کیا اللہ کے نبی میں تو آپ کے خلاف جنگ کرتا رہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے میں میں نے صحابہ کو شہید بھی کیا کہ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے خالد تو اسلام قبول کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف سچی توبہ کر لے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف یاد کرو والوں کو پتھر سامنے آ گیا تھا اللہ اپنے اپنے نیک عمل پیش کرو اللہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پہلے پلاتا تھا میں ایک مرتبہ گیا میرے ماں باپ سو گئے تھے میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا وہ بولتے رہے میں ماں باپ کے سرحانے کھڑا رہا ان کو نیند سے اٹھایا بھی نہیں بچوں کو دودھ پلایا بھی نہیں اللہ نے ایک ہے تو قبول کر لے مشکل دور کر دے پتھر ہٹ گیا دوسرا کہتا ہے مال ملا تھا خیانت نہیں کی اصل مال والا آ گیا کتنا منافع تھا سارا بھی واپس کر دیا میں نے اپنے پاس نہیں رکھا تیسرا کہتا ہے گناہ کا موقع ملا تھا اللہ گناہ کا موقع ملا تھا زنا کا موقع ملا تھا تو اس سے ڈرتے ہوئے میں نے گناہ نہیں کیا نیکی پسند ہے تو اللہ یہ مشکل دور کر دے رب نے پتھر کو ہٹا دیا تھا رجل ذات امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ وہ مرد جس کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں گناہ نہیں کروں گا مجھے رب سے ڈر لگتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کوئی ہم میں یوسف ہے کوئی یوسف علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا ہے معاذ اللہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف آؤ گناہ کرے میں نے اپنے ربوں پہ کپڑا ڈال لیا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیتا ہے معاذ اللہ اللہ میں تیری پناہ میں مجھے گناہ سے بچا لے حیات تابعین کے اندر واقع آتا ہے اتوا کا کہ وہ خیمے میں بیٹھے تھے قوم لکڑیاں چننے چلے گئے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں حج پہ جا رہے تھے کہا میں بھی تمہارے ساتھ کام کرتا ہوں کہا نہیں آپ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ایک عورت آ گئی اور آ کر کہتی ہے آتا مجھ سے بدکاری کرو کہا کیوں کہا میں مجبور ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں میں مجبور ہوں مجھ سے گناہ کرو عطا کہتے ہیں اللہ کی بندی ڈر اللہ کی بندی گناہ نہیں کرنا چاہیے نہ فرمانی نے کہا نہیں گناہ کرو میرے ساتھ ہر صورت میں میں نے کرنا ہے گناہ میں مجبور ہوں عطا نے کہا ٹھیک ہے پہلے میری کچھ باتیں سن لو کہا ٹھیک سناؤ عطا نے جلدی سے کہا جہنم نت میرے جلدی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جہنم کی آگ دوزہ کی آگ کا ذکر کیا وہ عورت بھی رو رہی تھی عطا بھی رو رہے تھے دونوں رو رہے تھے اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے ہمارا ایمان ہمارے شیخ نے مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں واقعہ سنایا ایک نوجوان لڑکا رستے سے گزر رہا تھا عورت نے گناہ کی دعوت نہیں دی عورت نے کہا میرے گھر میں سانپ ہے سانپ ہے مجھے بچاؤ بچاؤ نوجوان بھاگتا ہوا گھر میں گیا اندر گیا تو دروازے بند کر کے اس عورت نے کہا سانپ کوئی نہیں مجھ سے بدکاری کرو اس نے کہا اللہ کی بندی ڈر اللہ کی بندی خوف کھا یہ گناہ ٹھیک نہیں رب کا عذاب آئے گا رب کی پکڑ آئے گی اللہ کی طرف سختی آئے گی کہتی ہے گناہ کر ورنہ میں دنیا کو کہوں گی کپڑے پھاڑ کے کہوں گی اس نے میری عزت عزت کو لوٹنے کی کوشش کی ہے میری بات دنیا مان لے گی تجھے لوگ مارے گے پس گیا بیچارہ پریشان ہو گیا اس کو قرآن کی ایک آیت یاد آگئی کہتا ہے مجھے باتھروم میں جانے دو باتھروم میں جانے دو باہر دروازے کے باتھروم تھا جانے دو پھر آکے میں گناہ کر لوں گا تیرے ساتھ وہ باتھروم میں گیا اور بیچارہ مجبور ہو کے باتھروم کی نکر میں لگ کے کہتا ہے تک ہونا فعین المخرت اللہ میں ڈرتا ہوا نکر میں لگ گیا ہوں کو رستہ دکھا تیرا قرآن میں وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے میں رستے اس کو دیتا ہوں اللہ مجھے رستہ دے ہمارے شیخ کہتے ہیں باہر والی دیوار پٹ گئی اور وہ باہر نکل گیا گناہ سے بچ گیا اللہ مدد کرتا ہے اللہ مدد کرنے پہ قادر ہے اقبال کلانی صاحب نے اپنی کتاب قبر کے بیان میں واقعہ بیان کیا ہے نظیر حسین کے مدرسے کا واقعہ ہے اس وقت طالب علم لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانے جاتے تھے ایک گھر میں طالب علم کھانا کھانے گیا سردیوں کا موسم تھا اس گھر میں صرف ایک لڑکی تھی باقی سب شادی پہ گئے ہوئے تھے اس لڑکی نے کیا کہ دروازے بند کر کے کہا مجھ سے بدکاری کرو کہا میں نہیں کروں گا میں دین کا طالب علم ہوں میں اللہ کے قرآن کا یاد بات کرنے والا ہوں میں نہیں کروں گا مجھے ڈر لگتا ہے کہا کرو اور نہ شور مچاؤں گی کہا مجھے باتھ روم میں جانے دو وہ بیچارہ گیا اس نے کیا کیا اس کے دل میں جو آیا اس نے اپنا ہی پیشاب اور پخانہ اپنے منہ پہ مل لیا اپنے جسم پر مل لیا اس نے شکل دیکھی تو کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے کہتا ہے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے گناہ سے تو بچا سردیوں کا موسم تھا کہ نماز بھی پڑھنا تھی اس سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا نظیر حسین دہلوی کہتے ہیں اس کی میت پڑی تھی اور اس کی میت سے خوشبو آ رہی تھی آؤ ہم بھی سچے دل سے توبہ ابھی ابھی موقع ہے ہے وقت تو سچے دل سے معافی اللہ کنت تقوی اختیار کرو جہاں بھی ہو اور جو ہی گناہ ہو جائے فوراً کر لو اللہ گناہ کو مٹا دے گا سبحان اللہ وابی سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ واب حمدی سو مرتبہ بخاری کی حدیث ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف کر دے گا اور جو اذان سنے اور کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسول رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اس کے بھی جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے سچے دل سے توبہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھتا ہے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف اور جو دینی مجلس میں آتا ہے الحمدللہ دار دارالفلاح کے بھائیوں کی محنت آپ کی کوشش ماشاءاللہ کتنے بھائی اور بہنیں آئے ہوئے اللہ کے بندو جو دین کی محفل میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے خوش نصیب ہو خوش نصیب ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے جتنے لوگ دین کی محفل میں آئے تھے اللہ کہتے ہیں میں میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے تو میرے بھائی اور بہنوں اور سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں استغفار کریں بڑی اہم ترین دعا ہے گناہوں کے تعلق کے حوالے سے اور معافی کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے استغفر ربکم انہو کانا غفارا استغفر اللہ و و علی اللہ کے نبی اسلام بھی سو دفعہ پڑھا کرتے تھے میرے ایک ایک محفل میں مجلس میں تو استغفر اللہ و اتوب و علی کا یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھو اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اللہ رحمتیں بھی نازل کرے گا اللہ نیک اولاد بھی دے گا اللہ کہات سالی بھی دور کرے گا اللہ قرضے بھی اتار دے گا اور ایک اور قرآن مجید کی آیت سورت المومن کی آخری آیت ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیمین یہ وظیفہ بہت کرنا ہے اور ایک وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ سو دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا درمیان میں فاصلہ ہے سارا ہی نیکیوں سے بھر جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ہی ذکر کرنے کی توفیق دے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل کا موضوع ہمارا بڑا اہم ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی اور جمعہ والے دن فجر کی نماز کا ہمارا موضوع ہے بد نصیب کون تو کل سارے بھائی انشاءاللہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ کھڑے کر کے وعدہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کا نہ قبول فرمائے اللہ بھائیوں کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی اور دوست قاری بلال صاحب بیمار ہیں کافی بیمار رہتے ہیں ماشاءاللہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت قبول کرے اور اللہ ان کو صحت اور تندرستی اور عافیت عطا فرمائے ہمارے قاری ادریس صاحب ماشاءاللہ کوٹ کشن کے پاس بڑا ہی پیارا انہوں نے جامعہ بنایا ہوا ہے ان کو ایک جگہ کی بہت ضرورت ہے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ مدرسے میں بچے زیادہ ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو بہترین جگہ عطا فرمائے اللہ ان کو دین کا کام پہلے سے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ان کے لیے مسائل ہیں اللہ ان کے مسائل حل کر دے بڑے بیماروں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ہمارے عبد المجید بھائی ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے ہمارے اسامہ بھائی ان کے والد محترم وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے عرفان بھائی نے بھی دعاؤں کی کی درخواست کی ہے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرمائے اور اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اللہ تمام بھائیوں کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنے موحدین وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے اللہ امت مسلمہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ کشمیر میں افغانستان میں فلسطین میں چچنیا برما اراکان میں شام میں یمن میں اللہ مجاہدین کی مدد فرما اللہ ہماری بہن آفیہ کو رہائی عطا فرما اللہ مسیح اقسا کو آزادیاں عطا فرما اللہ شہیدوں کی شہادتیں قبول فرما اللہ امت کو خلافت کی بہاریں دکھا اللہ باطل کے نظاموں سے ہماری جان چھوڑا اللہ امریکیوں کو تباہ و برباد کر دے اللہ اللہ جو تیری توہین کرنے والے ہیں جو قرآن پاک کو جلانے والے ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ جنہوں نے ہمارے نبی کے خاکے چھاپے کل انہی کا تذکرہ ہوگا جنہوں نے خاکے چھاپے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اللہ ہم سب کو جس طرح یہاں آئے ہیں جنت الفردوس میں کٹھا فرما و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر بارک اللہ